زبور میں تھا اور ساری باتوں کو رہنے دیجیے اتنی بات ان کے لیے کم کوئی کم یا تھوڑی ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے ہر مشکل میں کام آنے والے ان کا مقام اتنا اونچا اذان دلال دو اور نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے پھر انہوں نے کمال کر دیا اشاروں پہ جان دے بد بدقسمت لوگوں سارا قرآن چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں نبی کا فرمان چھوڑا اللہ کا قرآن چھوڑا دین و امام کو ٹکرایا دولت مند ہونے کا ہر وقت خواب دیکھا مال چاہیے سور کھانے سے ملے حرام کھانے سے ملے خنزیر کھانے سے ملے مال چاہیے اور وہ ایسے لوگ تھے اندازہ لگاؤ جنگ کے موقع پر اور اتنا دکھوں بھرا جنگ چاروں طرف سے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا یہودی عیسائی مشرقی نے مکہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے سارا ہی عرب آ گیا ان کی حالت کوئی اور ذکر کرتا تو اور بات تھی خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے تنگ ہوئے کہ ان کے پاس کھانا تو کیا وردی تو کیا اچلا ریشن تو کیا پانی کی بوند بھی نہ تھی ایسے وقت میں بھی دین و ایمان کا دامن نہ چھوڑا اتنی تنگی کی حالت ہوئی کہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو ہو کر دھام دھام گر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں تم ہوتے تو اسی وقت وہاں پر جہنمی ہم لوگ بن جاتے میں ہوتا سارے جہنمی بن جاتے کیوں آج زبان کھلی ہے واجیو انتظام نہیں کیا یوں خام خلا کے مروا دیا پہلے سوچنا چاہیے تھا پہلے یہ کرنا چاہیے تھا اپن نبی پہ بھی سو اعتراض کر دیتے یہ شہید تو ہو گئے بھوکے پیاسے مر تو گئے فرمائی کا لال کو ثابت نہیں کر سکتا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بھی کیا ان کی حالت کا قرآن گواہ فرمایا عید جا کم فروقی عید جا کم فروقی کم ان اصل منكم کم وہ عید الشا اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے اتنی تنگی اتنی پریشانی اتنی بھوک اتنی پیاس اتنی شدت کی گرمی پانی تمہارے پاس نہ تھا درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے اور تل کنا گل ہمارا گل تمہارے سانس حالت تک کے رہ گئے تھے لیکن میں خدا گواہ ہوں ایسے وقت نے بھی گلا نہ کیا میں خدا کا شکوا نہ کیا نبی کا گلا نہ کیا نبی پہ اعتراض نہ کیا نبی کی زبان نہ چلائی تم نے اس وقت بھی یوں ہی کہا مینل ما عهد الله عليه اس وقت میں تمہاری زبان سے یہی بات نکلی خدا سچا نبی سچا قرآن سچا گرام گرام سے گر رہے ہیں گرمی ہے چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں پاس پانی نہیں اصلا نہیں کپڑا نہیں راشن نہیں اتنے پیر گرم ہو گئے پتھروں پہ شہادہ کرام بیٹھ کر اپنے پیروں کے نیچے ہاتھ پھیر رہے ہیں من من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم قضى نعمه ومنهم من ينتظر قرآن گواہی دیتا ہے کہ بعض شہید ہو گئے اور بعض تیار کھڑے تھے شہادت کے لیے کوئی گنا نہیں کوئی شکوا نہیں کوئی پریشانی نہیں مال قربان اولاد قربان جان قربان سب چیز ان پر قربان کر کے رکھ دی اور دم نکل رہا اور سے نکل رہا سدا اللہ رسول ہمارا خدا سچا ہمارا نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری حالت کیا ہے مر رہے ہیں کلمہ نصیب نہیں دم نکل رہا ہے کنجریوں کے گانوں کی آواز آ رہی ہے گھر گھر میں ریشی آ گیا ریزم آ گیا بیڑا خرچ ہو گیا مسلمانوں کا تم سمجھتے ہو فرق کوئی نہیں آیا یہ تو پتا تجھے موت کے وقت چلے گا فرق آیا یا نہیں آیا ہم تو مول بھی بڑا پھرتا ہے آج بھی بڑا پھرتا ہے کہ کوئی بات نہیں بچے چلا رہے ہیں مجھے کیا جناب محمد عربی سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہیں دور سے بنسری کی آواز آئی گانے بجانے کی آواز آئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بری بات ہے گنا کما رہے ہیں اپنی پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی کالم املی دیے دیے چلو تشریف لے جا رہے ہیں اب اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا تو یوں انگلیاں باہر کو نکال کر دیکھ لیتے آواز آ رہی ہے کہ نہیں تین مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تالا سے پوچھا اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے وہ پلیس آواز اب بھی آ رہی ہے وہ بدبخت آواز اب بھی آ رہی ہے جناب رضی اللہ تعالیٰ تالا نو بتاتے رہے آ رہی ہے آپ نے کانوں سے انگلیاں نہ نکالی جب حضرت رضی اللہ نے نرس کر دیا اب آواز نہیں آتی دونوں انگلیاں نکال لی اب حضرت انس رضی اللہ و تالا نو کا فرمایا او انسی قیامت بالکل قریب ہوگی علامات سے قیامت ہوگی بالکل قیامت نزدیک آئے گی میری امت اس گاؤں بجانے بدماشی کی وجہ سے بیڑا غرق کر لے گی برباد ہو جائیں گے مرتے وقت شکلیں بدلے گی کرنا نصیب نہیں ہوگا معصوم بچوں کو بدماش بڑھانے کے لیے گھر گھر میں ویڈیو کیسے گھر گھر میں ٹیلی ویژن لوگوں نے لگا رکھے یہ نسل تیری خبر پہ قرآن پڑے گی یہ نسل تیری قبر پہ کھڑی ہو کر کے دعا مانگے گی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا یا سراشر موم ہو یا سر ہو جا اسی میں بن سر پہ چوکی رکھو خود کیا ہے مسلمان بنا پھرتا ہے سب کچھ ہو رہا ہے جھوٹ بھی بےمانی بھی بدماشی بھی بے حیائی بھی عورت مرد مل کر بدماش بن گئے اور ہم آ کر کے تو زیادہ ہی زور پکڑ گئی بدماشی ہم نے پہلے انسانوں میں بھی دیکھا تھا پر ہماری تو کوئی مانتا نہیں نا تم تو کہتے مولوی کا کام نکاح پر آنا درازہ پر آنا شاست کا کام دنیا دار لوگوں کا لے لو تو کیا سمجھتا ہے تیری دھی پاک دامن ہے میری دھی پاک دامن ہے تو کیا سمجھتا میری تیری بہن کی عزت محفوظ ہے صبح نہ دھو کے بال بات نکلتے ہیں گھر سے بڑا آبرو والا نکلتا نکل رہا ہے مجھے کیا معلوم ہے اگر تھوڑا سا رات کھل گیا تیرے جیسا چورا کوئی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر مرتے وقت کسی کی شکل بدل جائے چہرہ بدل جائے چرچا نہ کرو لوگوں میں اعلان نہ کرو اس کی ذلت نہ کرو اگر گانے بجانے والے کنجر لوگ کنجری کنجروں کے ساتھیوں کی شکل بدل جائے قبر میں رکھنے سے پہلے اعلان کر کے چہرہ سب کو دکھاؤ تاکہ پتہ چلے بدلاشوں کا یہ حال ہوتا ہے ہندو بھی عزت والے ہوتے تھے اور مسلمان اتنا بےخیرت ہے کہ وہ گردنا بنا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے محلے میں لا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے سب کو بدماشی سکھا رہے ہو اچھا ہے سکھاؤ تاکہ تیری قبر پہ تین اولاد ٹھوکے تھوکے تیرے جنازے پہ تین اولاد ٹھوکے تھوکے سہارا لگا رکھا ہے مولوی چار قرآن پڑھ دیں گے جنت میں جا کے گروں گا مولوی تمہیں مولت ہو رہی ہے مولوی میں تو تیرے زمانے کے ہی ہیں اگر تمہیں دولت چاہیے تو مولوی کو نہیں چاہیے ہم تم سے زیادہ دو قدم آ کے چلتے ہیں انشاءاللہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا اس لیے خدا بندی کریم نے فرما دیا یا الذین آمنوا اللہ تو بلا کمپ علا و تم مسلمان اللہ فرماتے ہیں او ایمان والے او یقین والے او کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے میرے بیت اللہ کی زیارت کرنے والے میرے محبوب کریم اللہ سے لم کے روزہ بس کی زیارت کرنے والوں میرے نبی کے مدینے کی زیارت کرنے والوں میرے حرم کی زیارت کرنے والوں یہ زیارتیں تمہیں کام نہ آئیں گی جب تک اللہ سے نہ اندر ہوں گے اللہ کا ڈر کام آ سکتا ہے ڈر ہوگا تو بات بنے گی ہم چلو آ مل کر مکر کرے ہم تو ڈرتے ہیں پھر میں حق کا تو کافی ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے یوں ہی نہیں کئی لوگ آپ کو ملیں گے ہمیں تو اکثر مل جاتے ہیں دعا کرنا بھی میں بڑا بد نصیب ہوں میں بڑا وقت ہوں بڑا گناہ گار ہوں دعا کرنا اور میں اگر کسی کو یوں کہنے والے کو آواز دے دوں اور ادھر کرائیے پھر دیکھو سمو بنتا مکھر کرتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں میں بڑا شاقار ہوں وہی بنتا ہے دوسرا کہ دے دیکھ دیکھ وہ بنتا ہوا اسلام نہیں نفس کی اسلام نہیں طبیعت نہیں بنی آج تک ہمارا کلمہ میرے طرف دیکھنا آج تک ہمارا کلمہ یہاں زبان سے نکل کر اب تک یہاں نہیں آیا زبان سے نیچے اس تھوڑی چوکھا فیصلہ ہے کوئی ہوائی جہاز کا رستہ ہے بیچ میں کا رستہ ہے بیچ میں زبان اور تھوڑی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے ویزا لینا پڑے گا پاسپورٹ بنوانا پڑے گا اور آج تک تیرا کلمہ چل کر تیری یہاں تک نہیں پہنچا اس سے بڑا جھوٹا کون ہے منہ سے لا الا اللہ محمد الرسول اور دل میں سارے کفر بسائے ہوئے ہیں شرک بسائے ہوئے ہیں بدماشی بسائی ہوئی ہے کنجریاں بسا رکھی ہیں دلوں میں جناب عائشہ صدیق کاشب کا درد اللہ عنہ جس کے اجرے پہ جنت میں قربان بہش کے بڑی قربان اب بتلاؤ زبان اما ایسا سدھی کر اللہ تعالیٰ کی ہو اور تلاوت ہو قرآن کی زبان ہماری اما کی ہو سارے جان کی اما کی زبان ہو اور قرآن کی تلاوت ہو محل تھوڑا ہی تھا بارش ہوتی تھی تو سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرے کی چھت ٹپکتی تھی دیوار میں سوراخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں آواز آ گئی رحمت والے ہاتھوں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اس شراب کو کوٹ کوٹ کے بند کیا اور کان لگا لگا کر کے سنتے ہیں میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ قرآن والی آواز کہیں باہر تو نہیں آتی کی آواز رضی اللہ تعالیٰ نہ اونچ سننے والی ہو اور قرآن کی آواز ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹی کا ڈھیلا کوتا سوراخ میں اور یوں کان لگا لگا کر سن رہے ہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نبی نے ہماری ماں کی آواز قرآن والی نہیں باہر آنے دی آج گھر گھر کنجریوں کی آواز نہیں گونج رہی بسوں میں سفر کرو ویگنوں میں سفر کرو اور کام ہی کوئی نہیں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آپ آپ کو مر رہے ہیں پر کلمہ نصیب نہیں توبہ نصیب نہیں استغفار نصیب نہیں اس لیے قرآن کا اللہ میں خدا سے ڈرو میں بڑا بے نیاز ہوں اگر چاہو تو کتنے لوگوں کو مار دوں نہ جنازہ ہونے دوں نہ کفن دینے دوں نہ غسل ملے نہ جنازہ ملے نہ قبر ملے نہ کلمہ ملے کچھ بھی نصیب نہ کرنے دوں بے نیاز ہوں کا تو پاتی ایسا درجہ بلا تمو تم علا و فرمایا اتنا ڈر جا اتنا خوف کھا گا میری بے نیازیوں سے گھبرا جا میرے قہر سے ڈر جا میرے غضب سے ڈر جا تم نہیں جانتے فرمایا میں اگر پکڑنے پہ آ جاؤں بدلا لینے پہ آ جاؤں چھڑوانے والا کوئی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک ایک قرآنی لفظ پر عمل کیا اور جب ان حضرات کی موت آتی تھی میرا ایمان اور یقین ہے جنت کے آٹھ دروازے ان کے لیے کھل جاتے تھے پہلے پہلے کھل جاتے تھے کبھی نماز قضا نہیں کی میں ذمہ داری سے قسم کھا کے کہتا ہوں ڈیڑھ لاکھ صاحب کرام کی تعداد میں سے کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا کوئی حرام خور نہیں تھا کوئی ان میں ظالم نہیں تھا آج رگ رگ میں جھوٹ جب تک جھوٹ نہ بولنے روز ہی نہیں بنتی جب تک اپنے اوپر لانت کا چوکرا نہ رکھے کام نہیں چلتا ساری کفارے مکہ والی حرکتیں آ گئی وہی بدماشی آ گئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس گھر میں بے غیرتی آ گئی جس گھر میں بے حیائی آ گئی جس گھر میں کا رخ بدماشی نے کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں آ سکتی اللہ کی طرف سے برکتیں کبھی نہیں آ سکتی گھر میں آپ کا ہو نہ ہو تم ضرور ہے قرضدار ہو بیمار دوا لانے کے لیے پیسہ نہ ہو بیماری کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو لیکن ٹیلی ویژن ضرور ہے وی سی آر چل رہے ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لیے پھر رہی ہیں وہ لالت ہے ایسی قوم جن کے معصوم بچے بھی بدماش ہو جائیں وہ قوم کبھی بھی کلمہ پڑھتے نہیں مر سکتی عزت کی زندگی گزار کر کبھی نہیں مر سکتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت بے کو کتا چاہے گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی استفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی اللہ اللہ کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی اللہ سے خوف کھاتے ہوئے موت نہیں آئے گی بلکہ اکثر اس حالت میں موت آئے گی ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے ادھر کانوں میں کنجری کی آواز آ رہی ہے موت آتے وقت بھی کنجری کی آواز آ رہی ہے نیت کو گسل دیا جا رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے کفن پہنایا جا رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کنجری کی آواز آ رہی ہے جنازہ پڑا جا رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے نیت خبر میں اتاری جا رہی ہے چاروں طرف سے کنجری کی آواز آ رہی ہے پھر سب کہتے ہیں جی بڑی بے حیائی کا دور آ گیا خود بخود خود تھوڑے ہی آیا ہم لائے ہم نے بنایا سب کا حصہ ہے جب قید قیدی آئے گا کوئی نہیں بچے گا اللہ کا بھاگ آئے گا کوئی نہیں بچ سکے گا پریشانی کا عذاب خوف کا عذاب بھوک کا عذاب پیاس کا عذاب لباس کا عذاب قرآن کا تبق رب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللہ پاک قرآن کریم میں جل شاہوں فرماتے ہیں ایک بستی والے تھے ان کو میں نے مال دیا دولت دی اولاد دی کھانا پینا بڑا دیا لیکن کفر کرنے لگے بدماشی بھی آ گئے سالت بھی ان میری نان پوچھی نہ انہوں نے ٹکرایا میں نے ایمان دیا انہوں نے اس کو باہر پھینکا میں نے شرافت دی انہوں نے اس کا دامن چھوڑا میں نے تحفظ عزت دیا عزت کا حفاظت کرو انہوں نے بغیر کی بھی بیٹیوں کو کھلے کے سامنے میرے امتی ہوں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا آج تو لوگ فخر کرتے ہیں جنا کر کے خوش ہوتے ہیں کسی کی بہن بیٹیوں کی آبرو برباد کر کے دم ہیں کے اور حالانکہ ان کے اندر ایمان نہیں یقین نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں کسی کی دھی کی بے عزتی کرنے والوں کسی کی دھی کی آبرو اتارنے والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ولدی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے اعلان کر دیا دھیوں کی عزت لوٹنے والوں جب تک تیری دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی کسی کی بہن کی آبرو اتارنے والوں دنیا میں رہ کر مکر کرنے والوں بڑی بدماشی کے لیے مکر کیے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ویم ویم تم نے بھی بڑے مکر کیے ہم نے بھی تجویز کی واللہ خیر کی اللہ ہیں میری تجویز کامیاب ہوگی مولانا محمد علی صاحب جلندری سب کا جو رحمت اللہ علیہ ایک دن سنا رہے تھے کہ کسی کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور بھیگ مانگنے لگا عورت خیرات دینے گئی تو اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا عزت کا زمانہ تھا بغیرتی کا دور تھوڑا ہی تھا ناراض ہوئی کہ کمی نے تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا کیوں پکڑا اس نے کہا اپنے خامن سے پوچھنا اپنے گھر والے سے پوچھنا کہنے لگی پکڑا تم نے پوچھو اس سے میں کہا نہیں میں مر نہیں جاؤں گا میں پھر بھی آ جاؤں گا اگر تجھے وہ نہیں بتائے گا تو میں بتا دوں گا آ گیا ان انشور آج کل کا دور تھوڑی تھا کہ چھٹی لی وہ کمیلا گیا دکان پہ گیا فیکٹری میں گیا کارخانے میں پیچھے جھیل پہ سیر ہو رہی ہے قلعے پہ سیر ہو رہی ہے تم وہاں مچھوں کو تیل لگائے دکانوں پہ کارخانوں میں بیٹھے ہو بیگم صاحبہ کرنے میں قریب فرما ہے پھر کیا آپ وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے حامد آیا ناراض ہے کہا کہ روٹی نہیں پکاتی ان لگن نہیں آج ہنڈیاں نہیں پکانی کہ نہیں کیوں کہ یہ بتاؤ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا اس نے بھی کہا کہ آپ تیرا پکڑا اس نے میرے سے پوچھ رہی ہو لگا نہیں نہیں وہ کہہ کے گیا آمین سے پوچھنا رات ہو گئی سر کھاتی رہی عزت والی تھی نا آج کل کا دور ہوتا تو اتنی بات میں ختم ہو جاتی چلو کوئی بات نہیں ہو کی کی گل گل گل ہو رہی ہے ہے آج کی ہو گیا کوئی بات نہیں سب برا ہے سارا پاکستان بہل بڑا ہوا نہیں ہے سارا بہنا لال شادی کر کے شیر بان کے بھی تیسرے دن ٹر پہ ہو جب وہ تنگ آ گیا تو کہنے لگا اللہ کی ولی سر کھا لیا تو نے کیسا وقت تھا نے اندازہ بتایا کہ دوپہر کا ایسا وقت تھا پھر کہنے لگا پھر وہ سچ کہہ گیا میں نے بھی کسی پرائی عورت کا اس وقت ہاتھ ہی پکڑا ہوا تھا میں نے بھی کسی کا ہاتھ ہی پکڑ رکھا تھا یہاں نقل ہے جو وہی بھر دو دن کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ خدا بھول جائے تیری میری بدماشی کو خدا فراموش کر دے ارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت کو اتنی تقوی والی اتنی پرہیزگاری والی پرہیزگار تھی کہ صحابہ کرام کی کافروں نے گرد میں تو کاٹی ان کا قیمہ تو بنایا ان کے چھیچڑے پہ بنا دیے ان کی بوتیاں پہ بنا دی مگر کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی صحابی کے دن میں زنا کا بوتان لگائے جہاں سے صحابہ کرام گزرے تقوی ہی تقوی آیا پرہیزگاری پرہیزگاری آئی خوف خدا آیا اور ہم جہاں سے گزریں گے بدماشی آئے گی لالت آئے گی اللہ اسی لیے فرماتے ہیں اتق اللہ ہر حال میں ڈر دکان سے بچا ہوا بھی ڈر دفتر میں بھی ڈر رستے میں آتا جاتا بھی ڈر ذمہ دارا کرتے ہوئے بڑھ جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے زمین میں کوئی کام کرنے آ گئی ہے پیٹ کے پیچھے ہے مزدوری کے پیچھے ہے بگیار بن کے اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کر سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا فرما واللہ علیم بذات الصدور اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ارادوں کو جانتا ہوں تیرے دلوں کی تیرے دلوں کی نیتوں سے واقف ہوں حالات سے واقف کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں اکرام تو ایسے لوگ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے کافی سارا مجمع بیٹھا ہے ایک آدمی مجلس میں آ کر کے بیٹھا حضرت عثمان سب کا جو اللہ تعالی عنہ مسلمان لوگ وہ کتنے تقوی والا جوان ہوگا کتنا پرہیزگار جوان ہوگا کتنا حیا والا ہوگا کتنا خیرت والا ہوگا کہ نبی کے دروازے پہ دو مرتبہ بہت بن کے آیا گلا بن کر آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں فرمانے لگے لوگ آنکھوں کا سینا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ آنکھوں کا سنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی صحابی نے فوراً عرض کر دیا امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کے بعد بھی وہی آ گئی اللہ نے کوئی وہی بھیج دی ہے یعنی کئی اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھا ہے سارے کو سبحان اللہ وہ بات فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانی چاہیے تھی فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی وہی کوئی نہیں آئی اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب سے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جوان آ کے بیٹھا ہے میری مجلس میں زنا کی بدلو پھیل گئی اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی ہماری مجلس میں اکولت آ گئی گندگی آ گئی ضلع آنکھوں کا کر کے آیا امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا متقی اتنا بڑا پرہیزگار تم سے تو ایک دو چار آدمی سنبھالے جاتے اکڑے پھرتے ہو امام ابو حیفا رحمت اللہ علیہ نے ترونجا حج کیے اپنی عمر مبارک میں ترونجا حج کیے اور کئی حج پیدل گھر سے لے کر بیت اللہ تک مدینے تک پھر واپسی بھی پیدل بڑے بڑے اللہ والے شاگرد ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امام ابو ایک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں علمی عملی اخلاق یہ اتنے بڑے ایمان والا آدمی ہے نہر چل رہی ہے پانی کی یوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہاتھ میں پانی جو لیا کلی کے لیے منہ کے قریب جو لے گئے تو واپس پھینک دیا جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل دیے کچھ دور جو جا کے دیکھا ایک آدمی نہ رہا ہے اس نہر کے اندر غسل کر رہا ہے اللہ والا کلا کے کہتا ات قہر سے ڈر جا اللہ غضب سے ڈر جا اللہ تعالیٰ کی قہر سے عذاب سے خوف کھا جا بکانے لگا حضرت کیوں میں نے کیا گنا کر دیا کیا غلطی کی میں نے کیا خطا ہو گئی مجھ سے اللہ والا کہتا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر میں نے نہر کا پانی اٹھایا تھا کلی کے لیے ناک میں ڈالنے کے لیے مجھے واپس پھینکنا پڑا جوان ایک گنا کرتے ہو دوسرے جیچ بنتے ہو تسلیم بھی نہیں کرتے یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے تم سلا کر کے غسل کر رہے ہو یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے اس پانی میں ضلع کی بو آ رہی ہے کا پانی ذمہ دارہ کرنے والے جاتے میں رہنے والے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی ہم تو روز وضو کرتے ہیں ہمیں تو کبھی آئی نہیں اس کے اتنا پرہیزگار دماغ متقی دماغ بھی ہو گندے نالوں پہ جن گھروں جن کے گھر ہو ان کو کبھی بو آئی ہے یہ جو گندگیوں کے ڈیپو ہوتے ہیں شہر میں جن کے مکان وہاں قریب قریب ہیں ان کو کبھی بو آئی ہے اس لیے برائی کا ڈیپو میرے تیرے گھر میں بن گیا گندے نالے پہ ہم لوگ بیٹھ گئے اس لیے زنا کی بو ہمیں کیسے آئے نہر کا پانی اگر گندا ہو گیا اور بدبودار ہو گیا تو فضا کتنی بدبودار ہوئی ہوگی اور مکان کتنے بدبودار ہوئے ہوں گے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام اللہ کی زمین لرزتی ہے اللہ کی زمین کاپتی ہے اللہ کی زمین خواب کھاتی ہے اللہ کی زمین ہلتی ہے اجازت مانگتی ہے مولا فلانا آدمی زنا کر کے میرے اوپر چلتا ہے فلانا آدمی قتل کر کے میرے اوپر چلتا ہے فلانا آدمی اتنے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے اس کے ملوث قدموں سے پاک کر دے مجھے اس کے تلیف قدموں سے پاک کر دے یا مجھے اجازت دے میں اس کو چلتے چلتے لقمہ بنا کر نگل جاؤں مجھے اجازت دے مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے پلیت قدم میرے اوپر چلتا ہے اتنے بڑے بڑے قہر کر کے اتنے بڑے بڑے شروع کر کے میرے اوپر چلتا ہے قرآن آباد بلا تمشی پل ارض مرانا ان کنن تفری کل ارض بلن تب نل جبال میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو میری زمین پہ فخر کرتے ہوئے نہ چلو میری زمین پہ ناچتے ہوئے نہ چلو میں خدا کا بچھاڑ ہوا بچھونا تم اس کے مالک نہیں تم اس کے وارث نہیں تو دو گز اس کے اندر آ کے سانس لے گا تیرا بسیرا یہاں بنے گا تیرا ڈیرا یہاں زمین کے اندر ہی بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پہ جس گھر میں جس بیٹھک میں جس کمرے میں سنا کیا جاتا ہے چالیس دن تک چاروں طرف کتنے کتنے قدم اور گز لانت برستی رہتی ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ایک وقت آئے گا جب بدماشی عام ہوگی گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی گانے بجانے کی آواز آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان ان پر اللہ کا عذاب آئے گا قہر آئے گا پھر وہ یار اب یار اب یار اب دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا اللہ پاک ان کی آدمی کو تسلیم نہیں کرے گا ان پر اور بڑے ظالم حکام مسلط کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائی کر کے مرنے والی قوموں کے کنوں سے پانی پینے سے منع فرمایا قوم آگ قوم سمود بڑی بڑی قوم میں قرآن ذکر کرتا ہے بڑی بڑی طاقتور قوم تم تو کچھ بھی نہیں تمہاری تو طاقت ہی کوئی نہیں وہ اتنی طاقت والے لوگ تھے اللہ کے قہر کے جب مستحق ہوئے عذاب الہی آیا برباد ہو گئے بچانا سارے مر گئے اور جب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا لشکر آپ کے ساتھ ہے مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے اعلان فرمایا گزرنے والا بستیوں سے گزرنے والوں گلیوں سے گزرنے والوں علاقوں سے گزرنے والوں خبردار ان بستیوں کے کو کا پانی تم نے نہیں پینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے گرمی ہے پانی کا کیا گنا ہے یہ پانی پلیت ہے فرمایا نہیں نجس ہے فرمایا نہیں ناپاک ہے فرمایا نہیں پھر آپ نے منع فرمایا نہ پیو فرمایا میں نے اس لیے منع کیا ان کو پانی پینے والوں کا گرا کر رکھو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے عورتیں مر گئی بچے مر گئے تمام کے تمام کو جانوروں نے کھایا ان کو کفن بسل بھی نہ ملا سارے کی موت مر گئے اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا عذاب کے مشتلک لوگ کا کنو کا پانی پینا اللہ تمہیں ایک چنو کی بھی اجازت نہیں دیتا ایک گھونٹ کی اجازت نہیں دیتا اس لیے ان کنو کا پانی پینے والوں کا بیڑا گرک ہوگا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے دیکھا میں بھی ساتھ تھا آپ نے اپنی سواری کو تیز فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی آرٹ بھی کی اتنا سر مبارک جھکایا اللہ سے پناہ مانگی عذاب سے پناہ مانگی ابو رحرا یوں کہتے ہیں کہ میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا اتنا سر مبارک آپ نے جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی سواری کی زین کو لگ گئی رو رہے تھے مولا عذاب خانے والوں سے بچا عذاب کے مستحق لوگوں سے بچا یا اللہ ان بستی والوں پہ جو عذاب آیا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نبی کو پناہ مانگتے ہوئے چلے استغفار کرتے ہوئے گزرے اور یہاں اگر اللہ کا قہر کسی دریا میں کی زمین پہ آ جائے تو مسلمان اس کو تفریقہ بناتے ہیں دیکھنے کے لیے شوق کیا جاتے کہ وہ مر گئے ہم کیوں بچ گئے جو قوم قرآن کو ٹھوکر کر مارے گی کتنی کتنی گھروں میں عورتیں کتنے کتنے بچے کتنے کتنے مرد لاکھوں گھر ایسا ہے صبح کو قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں ملگ سے لے کر بچے تک ملگ سے لے کر بچی تک قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں قرآن کریم کے دیدار کی توفیق نہیں اللہ کے حضور میں صبح صبح اٹھ کر روز ہو کر مانگنے کی توفیق نماز گئی قرآن گیا ایمان گیا عزت گئی آبرو گئی پلے کیا رہ گیا اس لیے فرمایا تک اللہ اندازہ لگاؤ یا اللہ کی نام اور کلمہ پڑھ کر مستی کرنے والوں اپنے آپ کو مسلمان خیال کرنے والوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کبھی کبھی مسجد میں آنے والوں اتنا کنیا میں خدا سے ڈر جا میرے قہر سے ڈر جا میرے غضب سے ڈر جا حق تو کافی ایسا ڈر جا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اتنا جا بلا تمو تم اللہ تم مسلم اتنا خوف کھا جا کہ اگر تیری موت آئے تو مسلمان بن کے مر رہا ہو فرما بردار بن کے موت آئے اللہ اس کے رسول پہ ایمان یقین رکھتے ہوئے موت آئے اسی لیے تو قرآن نے کہا بلا تم تم اللہ وان کو مسلم کہ ہم لوگ مرتے وقت مسلمان نہیں رہتے کافی سارے آدمیوں کے بارے میں رو رو کر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی مرا کلمہ پڑھنے کے بجائے گالیاں منہ سے نکلی توبہ استفار کرنے کے بجائے لوگوں نے کہا کلمہ پڑھوں کی گانے لگا فوراً موت کا جھٹکا لگ گیا ایسے لوگ بھی ملے کہ ہمارا بڑا فلانا مر رہا تھا ہم نے کہا کلمہ پڑھ کہنے لگا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے پڑھنے نہیں دیتی پڑھنے نہیں دیتی کسی حالت میں آ گئی اللہ والوں نے آج اللہ والوں کی قبروں پر دھما دھما دھم دھم دھما دھم جھول قوالی گانا بجانا لگا ہوا ہے خدا کی قسم یہ اللہ والے تو ایسے تھے حضرت جنید بغدادی سب کا جو اللہ ملنے کے لیے ایک فقیر درویش اللہ والا آیا شہر سے باہر ایک آدمی ملا اس نے کہا بھائی جنید بغدادی کا مکان کس طرح مجھے ملے گا ان کا گھر مجھے کیسے ملے گا وہ آدمی کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے وہ تو انتقال کر گئے انہیں بڑا افسوس ہوا رو میں اتنا سب پیدل سفر کر کے آیا اتنا دکھ اٹھا کے آیا اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا زیارت بھی نہ ہو سکی اللہ والے کی موت واقع ہو گئی ان نے کہا چلو قبر کی زیارت کروں گا تعزیت کروں گا افسوس کروں گا ان کے وارثوں سے افسوس کو کر کے جاؤں آیا جو ہوں آگے آ کر کیا دیکھتا ہے مجلس لگائے بیٹھا ہے اللہ والا زندہ ہے اللہ والا بیٹھا ہے جنید مقدادی بیٹھا ہے گانے والا ملا سلام کیا اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے شہر کے لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں کیوں کہ میں نے آپ کا مکان پوچھا میں نے آپ کا گھر پوچھا آپ کا ٹھکانا پوچھا تو مجھے وہ کہنے لگا جو مر گیا یہ آپ کو زندہ بیٹھے اللہ والا کہتا کیا وقت تھا کہ جی اتنے بجے سے فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا جو اس لیے میں اس وقت اللہ کی یاد سے قابل تھا اللہ کی یاد سے قابل ہونے والا جن میں ہوتا ہی نہیں وہ تو مردہ ہے جو اس نے نہ معلوم کون تھا گنجا تھا فرشتہ تھا ہے میں اس وقت خدا کی یاد سے غافل تھا اور جب میں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا اہل تصوف کا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اہل دنیا کافرانے مطلق اور دنیا کار تو مطلق کافر ہے اس لیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو بڑی عجیب بات ہے کہ یاد آئی پیر میرے شاہ صاحب گودری رحمہ اللہ یہ ہمارے شہر کے موٹے موٹے حاجی بھی ان لوگوں کے بڑے مرید ہیں بہت اللہ والے تھے کتاب لکھی ہے میر علی شاہ صاحب رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے دار العلوم دیوبند میں جایا کرتے تھے چندہ میں سے آتے تھے آٹھ آٹھ دن وہاں تشریف رکھتے تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنتے تھے سارا دن بیٹھے بیٹھے لویا کرتے تھے کتاب لکھی ہے کہ جیسے بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبا کر دیا تو حرام ہو جاتا ہے یہ فرمایا جو سانس اللہ کے نام کے بغیر آیا وہ سانس بھی حرام ہے اور ان اللہ والوں کی قبروں پہ آج قرآن کی تلاوت نہیں آج سرنگی ڈھپڑا تبلا سڑیں گی ناچ گانا اللہ والے تو یہ ہے پھر علی شاہ صاحب بڑا کے رسول تھا بہت اللہ والا تھا کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کتنے میر علی کتنے تیری سنا گستاخ رکھیاں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ ما اکملہ کا ما اجملا کا ما احسنا کا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ رکھیاں کتنے جا لڑیاں پیر میرے لشا صاحب رحمت اللہ علیہ گولی شریف والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بغیر جو سانس لیا گیا وہ سانس حرام ہو گیا گویا یہ لوگ ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے تھے ہر قدم کے اللہ کو یاد کرتے تھے اور کتنا بد نصیب ہے بد بخت ہے وہ آدمی جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو بلوی جان نکل جائے بکواس کرتے حرام کرتے کرتے موت آ جائے بعض لوگوں کی موت میرے علم میں ایسے بھی آئی ضلع کرتے ہی کرتے موت آ گئی بدکاری کرتے کرتے جھٹکا لگا موت آ گئی کنجری کے اوپر گر کے موت آ گئی اب یہ باتیں سننے سنانے کے لیے تو رہ گئی ہیں اور کیا ہے عمل تو کر کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کر میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہے میرے گھر میں کنجریوں کی آواز کتنی ہے میرے گھر میں دل شریف کتنا ہے میرے گھر میں آرام خوری کتنی ہے میرے گھر میں جھوٹ کی لان کتنی ہے میرے گھر میں حرام روزی کتنی ہے حلال روزی کتنی ہے اور کبھی سوچ سوچا کر کبھی خیال کیا کر اسی لیے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے اور یہ حکم کافروں کو نہیں دیا یا یہ اللہ نام کرنے والوں او نبی والوں خدا کو ماننے والوں اتق اللہ ڈل سے درجہ حق سی ایسا ڈر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے بلا تما تم تم مسلم اتنا جاتی فرما بردار ہو کہ مسلمان بل کی آ رہی ہو کدھر تیری موت آئے ادھر ہو جائے تین تینا دکھنا بریش کے دروازے کھول دو آ گیا مسلمان نبی کو ماننے والا آ گیا قرآن کو ماننے والا آ گیا تین دکھنا بریش کے دروازے کھول دو قرآن والا نبی والا فرمان ماننے والا ایمان یقین والا آ گیا لومی یا لو مرلی ربی و جاللی من پر مرنے والا مر بھی رہا ہے اور کہتا مولا جس طرح سے میری موت آئی